نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا لوگوں نے عرض کیا دو تہائی دنوں کے روزے کیسے ہیں آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا نصف دنوں کے روزے آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہی ہیں پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینا یعنی دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں ہر ماہ میں تین دن کے روزے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی